حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جسے پاک ہونے کے بعد کوئی مشکوک چیز نظر آئے فرمایا وہ ایک رگ ہے یا فرمایا وہ رگے ہیں محمد بن یاہیا نے کہا پاک ہونے کے بعد سے مراد غسل کے بعد ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 646